حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد ایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلیے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلیں اور ان سے ملاقات کرائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب ہم لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے اشک بار ہو گئیں دونوں حضرات نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی دنیا کی متا اور آسائشوں سے کہیں بہتر ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے لیکن میں تو اس لیے روتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے آسمان سے وہی آنا بند ہو گئی ہے ان کی اس بات سے شیخین رضی اللہ تعالیٰ نما کو بھی رونا آ گیا اور وہ بھی رونے لگے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1635